پندرہ دن میں پیر کے دن رہتی ہے مولانا عمر احمد صاحب کی مسجد قبا میں کوشش کر رہا ہوں میں کہ مفتی امجد صاحب کا بیان کل وہاں پر ہو جائے مغرب کے بعد لیکن یہ ابھی تک کوشش ہے خبر نہیں ہے اطلاع نہیں ہے بلکہ کوشش ہے اس لیے رابطے میں رہیں ممکن ہے تو ہو جائے مولانا سے رابطے میں میں اور بندے سے بھی بھی جا کے رات انشاءاللہ بات کروں گا میں امید ہے مجھے آج کا انہوں نے تھکن زیادہ تھی اس لیے لیے معذرت کر لی ورنہ آج کے یہ لوگ جیسے چلتے چلاتے ہاتھ آ جائیں یہی کافی ہوتا ہے پہلے سے اگر معلوم ہو لیکن پہلے سے معلوم ہوتا نہیں ہے مصروف رہتے ہیں تو جو بھی مل جائے اس کی قدر کرنی چاہیے جی، صاحب ساؤتھ افریقہ کی حضرت والا کے وہاں ماشاء اللہ بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں اور تقریفہ میں ان کا قیام ہے ہندوستان میں بھی بہت کام ہے اور اور تبلیغ میں بھی چار مہینے لگائے گئے لیکن اصلاحی باتیں بہت اچھی بیان فرماتے ہیں یہ پکڑ کے لائبریری خود آیا قدر کرنی چاہیے کوشش کرنے کا مفتی امجد صاحب کا بیان مولانا کی مسجد خبہ میں ہو ان شاء اللہ اگر ہوگا تو آپ کو بتا دیں گے تاکہ اطلاع ہو جائے ساتھ آج کل اس اوسر میں ہم کتاب پڑھ رہے ہیں حضرت مفتی صاحب عثمانی صاحب دامود خاتون کی اصلاحی خطابات میں سے اس میں پہلے شوہر کے حقوق گزر گئے اب بیوی کے حقوق چل رہے ہیں تو بہت اعتدال کے ساتھ مفتی صاحب شریعت کے احکامات کو کے اعتدال کو بیان فرماتے ہیں کہ ایک طرف شریعت نے عورت کو قانون ذمے نہیں قرار دیا کہ وہ کھانا پکانا کرے اپنا پکانا تو ہے اس کے ذمے لیکن شوہر کا ضروری نہیں ہے اور اگر وہ اپنے گھر میں نوابزادی تھی اور بالکل نہیں پکاتی تھی کہ وہ ماسیاں تھیں اور ایسی تھی تو اس کو پکا کے بھی دلوانا پڑے گا شوہر کو پھر اس کو بھی ماسی رکھنی پڑے گی اتنی بڑی نوابزادی لائے کیوں اور اگر وہ عام گھرانے کی تھی جو اپنا پکاتی تھی تو اپنا تو پکائے گی شوہر کی ذمہ داری نہیں لیکن فرمایا اگر قانون کا معاملہ کیا جائے تو شوہر بھی جواب دے سکتا ہے اگر وہ بھی مولوی ہو اگر وہ عالمہ ہو تو شوہر بھی عالم ہو تو وہ بھی جواب دے گا کہ بیمار پڑنا تو اکیلے جانا لیاقت نیشنل اور خان دوا بھی ہمارے ذمے نہیں ہے تو فرمایا قانون سے معاملہ نہیں چلتا معاملہ قانون سے نہیں محبت اور دوستی سے چلتا ہے کہ جب ٹھیک ہے بیوی بی صاحبہ کے سر میں درد ہو خدا نخواستہ بی پی ہائی ہو یا لو ہو تو کچھ بھی ہو اور کبھی دل جوئی کے طور پہ بھی انسان ہے کبھی جی نہیں چاہتا تو اس کو باہر سے کھانا منگا کے دیا جائے اس کی دل جوئی اس میں لیکن ہمیشہ ایسا کرنا جو ہے وہ ہر آدمی کے بس میں بھی نہیں ہوتا لہذا دل جوئی خوب کرے لیکن پھر یہ بحق مفتی صاحب نے لکھا کہ جہاں شریعت نے مرد اس کا پابند کیا ہے کہ کا خیال کرے عورت کو بھی پابند کیا ہے کہ عورت بلا اجازت شوہر کی بلا اجازت گھر سے نہ نکلے شوہر کی اجازت کے بغیر عورت گھر سے نہ نکلے اور اگر وہ نکلے گی اسی ذیل میں اس کو بھی لیا ہے کہ جس طرح شوہر اگر عورت کو بلائے اور وہ نہ آئے اس کے کام سے تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی لانت ہوتی رہے گی رات بھر فرشتے اس پر لانت کرتے رہیں گے اگر وہ شوہر کے بلانے سے نہ آئے اسی طرح اگر وہ بغیر اجازت گھر سے باہر جائے گی تو بھی اس پر فرشتے لانت کرتے رہے ایک ایک وہیں کے ساتھی نے مجھے بتایا کہ میری اہلیہ سے جو معاملہ چل رہا ہے بس آج کل شادی کرنے میں تو تصویریں دے دیتی ہیں اپنی بیٹیوں کی تصویریں بارہ آدمی دیکھ رہا ہے اس کو تصویر دینا تو بالکل ناجائز ہے اس کو دیکھنا ہے بھائی گھر میں آ کے دیکھ لو ماؤں بہنوں اور اگر بات صحیح ہے کافی ہو گئی ہے تو لڑکا بھی ایک نظر دیکھ سکتا ہے لیکن یہ تصویر دے دی جو چاہے دیکھ رہا تصویر دے دیں گی کریں گی سب کچھ زمین آسمان ایک لیکن جہاں شادی ہوئی وہاں پہ فوراً جو ہے وہ اخلاقیات تبدیل ہو گئے اور جو ہے اب بیٹی کو جو ہے وہ خبردار ناک پہ مکھی نہ بیٹھنے دینا ایک سنائے تو تم چار سنانا تاکہ جو ہے وہ اس کو پتا چلے اور وہ اگر آ کے بیٹھ جائے تو اس اور اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے گھر میں بیٹھو ابھی اس کے گاڑی کے ٹائر گر جائیں گے اتنی دفعہ وہ آئے گا اور اگر گاڑی نہیں ہے تو چپل گر جائے گی تو یہ کون سا طریقہ ہے یہ کون سا طریقہ ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا جب آپ نے رشتہ اتنی اس سے تلاش کیا تھا وہ دور سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے کے لوگ اور اب بھی ماشاء اللہ شورفا یہی کہتے ہیں کہ اب اس گھر سے جا رہی ہیں اور شوہر کا گھر تمہارا گھر ہے خوشی سے آنا تو استقبال ہے اور اگر ایسے آؤ گے دروازہ بند ملے گا دروازہ بند ملے گا اگر شوہر کو ناراض کر کے آؤ گی اس اس امید تک کہ شاید ہمارے والدین ہمارے ساتھ جو ہے معاملہ ایسا کریں گے ہمیں بٹھا لیں گے اور ہماری جو ہے ہمارے لیے فائٹ کریں گے تو ہمارا دروازہ بند ملے گا جب اس کو پہلے سے ہی ایک امیدی ہو جائے تو پھر وہ کیا فائٹ کرے گی وہاں پر کیوں وہ زیادہ ناز و نخری کرے گی <coughs> لیکن معاملہ دونوں طرف سے ہے لیکن بہرحال جب زیادہ غور کیا جاتا ہے تو تو پتہ چلتا ہے کہ مستورات ایک نہیں اس کے پیچھے اور بھی مستورات ہوتی ہیں اما اور اما کے جو ہے بہو آ کے جو ہے بہو اگر گھر سے چلی جائے تو اما ناراض ہو جاتی دونوں ہاتھ سے تالی بچتی اپنی بیٹی آ کے جتنے دن بھی رہے کوئی حرج نہیں اور بہو جو ہے وہ اگر چلی جائے تو بیٹے کو تانا کشمی سننے کو ملتی ہے تانا کہ جھولو کا غلام ہے جب دیکھو کو پہنچا دیتا ہے اس گھر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ ہم اپنے گھر پہ رہیں اس کا بھی حق اپنی بیٹی آ کے پندرہ دن رہ جائے کوئی بات نہیں اور دوسرے کی بیٹی جو ہے وہ ناجائز نے کہا تو دونوں ہاتھ سے تالی بجتی اپنی بیٹی کی تو خوب خدمت اور اور اپنی بیٹی جو ہے آگے گھر میں رہ رہی ہے اور اور بہو کا جب معاملہ ڈلیوری وغیرہ کا ہوا تو بس وہ اپنے گھر میں کر کے آنا بھائی ہمارے اتنا اتنا ہمارے پاس نہ ٹائم ہے نہ اتنی ہمت ہے بیٹی کے وقت میں کیسے ہمت آ گئی یہی یہی فرق ہے یہی چیزیں ہیں ہمارے عمل کا تفاوت جو لڑائی اور دل میں بغض اور دعوت کو پیدا کرتا ہے رواداری کا معاملہ ہو ہر کے ساتھ حسن سلوک ہو اگر ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھے ساس اگر بہو کو بیٹی کی طرح سمجھے اور اس کی خطاؤں کو معاف کرے نرمی سے سمجھا دے اور بہو جو ہے اپنی ساس کو ماں کی طرح سمجھے تو معاملہ بالکل کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہو ماں بھی تو کتنا ڈانٹتی ہے کوئی ناگواری نہیں ہوتی دو منٹ میں بھول جاتی لڑکیاں لیکن اگر ساس نے کہہ دیا تو دیکھو ساس نے ایسا ایسا کہہ دیا اس کو باقاعدہ سوچا جا رہا ہے اس کے بارے میں اور پھر ادھر ادھر بتا دیا فون پہ بتا دیا اب سارے گھر والے پریشان چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو آگے پہنچانا ہی نہیں چاہیے اور بڑی بات بھی ہو جائے تو اپنی غلطی بھی تو دیکھیں اپنی غلطی دیکھیں کہ اس میں میری بھی غلطی لہٰذا تعلیم دونوں ہاتھ سے بچتی ہے اور اسی لیے ناکابری کتابوں کو پڑھنا چاہیے کہ دونوں کے حقوق کیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دوستی کا تقاضا کیا ہے محبت کا تقاضا کیا ہے شریعت نے بالکل اعتدال کا معاملہ رکھا ہے قوامون علی النساء کے ذیل نے لکھا کہ اس کا ترجمہ ایک تو یہ ہے کہ مرد حاکم ہے لیکن اصل ترجمہ اس کا یہ ہے کہ مرد منتظم ہے حاکم نہیں ہے جیسے سفر میں دو چار آدمی جا رہے ہیں اب وہ اس نے ایک امیر بنا لیا تو اب کیا امیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب پہ حکم چلا ہے خود بیٹھا رہے خود فرمایا کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحم اللہ تعالیٰ کے استاد غالب مولانا اشفر میاں صاحب رحم اللہ تعالیٰ بھی سفر میں تھے اور سفر میں جو ہے کہا کہ دو تین آدمی اور تھے کہا کہ کسی کو امیر بنا لو یہ سنت ہے کہا تو حضرت آپ امیر بنے بنائے اور کس کو بنائے آپ استاد ہیں ہمارے کہا ٹھیک ہے دیکھو امیر بنا لیا نا اور میری اطاعت بھی کرنا جی حضرت بھائی آپ کی اطاعت کرے اب جیسے ہی ٹرین آئی سارا سامان خود اٹھا کے لے جانے لگی حضرت یہ جی کیا کرنا کیا امیر بنایا ہے نا خاموش رہنا امیر یہ ہوتا ہے جو خود خدمت کرے امیر حکم چلانے والا نہیں ہوتا تو اسی طرح شوہر بھی جو نازم بنایا گیا ہے یا حاکم نہیں بنایا گیا ہے گھر بس اپنا حکم چلاتا رہے خبردار جیسے سے کہا کہ حضرت میں جب گھر میں داخل ہوتا ہوں آپ کو پتا میرا کتنا روگ ہے بچے دکھ جاتے ہیں اہلیہ کرم فخ ہو جاتا ہے اور جو ہے میں جاتا ہوں تو ایسا میرا روگ ہے حضرت نے فرمایا کہ یہ تمہارا شوہر اور ابا بن کے داخل نہ ہو شوہر کے آنے سے جو بیوی کی باتیں کھل جانی چاہیے بچوں کو چوکڑی لگانا چاہیے کہ ابا آگے یہ کون تم تو تھانے دار بن کے داخل ہوئے تھانے دار ہوئے شوہر اور ابا نہ ہو تو اخلاقیات معاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آپ جب گھر میں داخل ہوتے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے فرمایا رکن لیا لیاہلی تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے باہر ہا ہا ہو کرنا بہت آسان ہے دوستوں میں کتنی دیر ملاقات ہوتی لیکن گھر والوں کی دلجوئی کرنا کتنی عورتوں کی کہانی آپ نے سنائی دس عورتوں کی بتائی کتنی عورتوں کی کہانی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی کہانی سنا رہے اور ایسی دل جوئی کی باتیں فرما رہے حضرت سودا جو ہیں وہ وہ ان کے گھر میں تھے آپ علیہ السلام السلام تو اما عائشہ جو ہیں وہ حلوہ بنا کے لے آئی کہ یہ میں آپ کے لیے حلوہ لائی اب حضرت سودا جو ہے انسان تو سب ایک جب پنشٹ ہوتی ہے لہٰذا کہا کہ تم کیوں لائی میری باری میں تم کیوں حلوہ بنا کے لائی آپ نے تو تعاون فرما ہم نہیں کھایا تو حضرت اما عائشہ نے کہا کہ اگر تم نہیں کھاؤ گی تو میں تمہارے منہ پہ بند دوں گی اللہ بند دیا ان کے منہ پہ بن دیا منہ پہ اور پھر جب انہوں نے دیکھا دیکھیے کیا کیا تو انہوں نے کہا تم بھی مل دو آپ علیہ السلام نے کہا تم بھی مل دو اس کے منہ پہ بدلا جو ہے لے سکتی اب ان سے فرماتے ہیں دونوں آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ہو رہا ہے کوئی نہیں ہے کہ آپ کا اتنا روب ہونا چاہیے کہ ان کے سامنے حرکت نہیں بیوی تو بیوی ہے تو یہ سب اپنے آپ کو ایسا فرماتے کہ امام صاحب کے باہر ہاتھ چومے جاتے ہیں نا شیخ صاحب امام صاحب بے چاہتے ہیں یہاں تو تمہارا چومنے کا مقام ہے حضرت رحم اللہ تعالیٰ نے جی- جیسی تربیت فرمائی ایک ہزار خطائیں معاف کرو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے جس دن ون تھاؤزینڈ ون ہو اس دن سو بس ختم ہو گیا اور شیخ کی اجازت ختم نہیں ہزار سے مراد زیادہ ہے آرمی میں ستر ہے خوب معاف کرو اتنی معاف کرو جتنی آپ نے معاف کرا دی بار بار حضرت والا فرماتے تھے ایک آدمی آیا اس نے کہا میں موجود تھا کہ حضرت میری بیٹی کو میرا داماد اتنی پٹائی کرتا ہے کہ وہ کہتی ہے یہاں نہ مارو دوسری جگہ مار لو اتنا مارتا ہے آپ دعا فرماتے حضرت والا کے آنسو نکل گئے فوراً اور حضرت نے دعا فرمائی کچھ دنوں میں الحمد للہ عادت بہتر ہو گئی اور حضرت نے کچھ پڑھنے کو بھی بتایا کو اور اس کی بیٹی کو یا کچھ دنوں میں حالت بہتر ہو جائے یہ بیان فرماتے ہوئے بھی آبدیدہ ہو جاتے ایسے ظالم شوہر حضرت نے فرمایا میں نے بیویوں کو اور والدین کو ستانے والوں کو دنیا میں عذاب بھوگتے دیکھا ہے اس لیے بہت ہوشیار رہنا چاہیے بہت ہوشیار رہنا چاہیے اسی طرح مستورات کو بھی چاہیے کہ وہ بھی نرمی کا معاملہ کریں تھوڑا برداشت کر لیں حضرت حکیم محمد فرماتے کہ مردوں کو خدا نے شیر بنایا ہے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے شیر بنایا ہے اور شیر کو طاقت سے زیر نہیں کیا جا سکتا چاپلوسی سے اس کا دل جیتا جا سکتا ہے کہ آپ تو چنی ہیں چنا ہے آپ جنگل کے بادشاہ ہیں آپ سے بڑھ کر کون ہے ذرا ایک سوٹ تو دلا دیجیے کہ دیکھیے کیسے نہیں دلا اور یہ کہیں ہمارا حق ہے دو مہینے ہو گئے اب سوٹ دلانا ضروری ہے کہے گا آپ ہے تو لے لو جا کے ہمیں ہمارے پاس پیسہ نہیں اور اسی طرح ایسے بھی مرد ہیں کہ وہ ابھی ایک دوست بتا رہے تھے ہے چھوٹا سا کاروبار ہے کبھی چلتا ہے کبھی نہیں اب شادی ہے خاندان چار ہزار روپے چاہیے اس کو جوڑا دینا ہے اس کو جوڑا دینا ہے اتنا پیسے میں سلامی دینی ہے فلاں دینا نہیں ہے بھائی نہیں چاہیے ایسا کیسے ہو سکتا نہیں قرض لے کے دیا انہوں نے میں نے قرض لینے سے پہلے آپ نے ہم سے پوچھا کہ قرض لینا جائز ہے یا نہیں ایسے موقع ایسے موقع قرض لینا جائز نہیں ہے بتا دو نہیں ہے ہے نہیں تو کیا کسی کو ادھار لیا لیکن اس کو ادھار ہی سمجھا جاتا ہے اسی لیے تو نیوتا کی رسم صحیح نہیں کہ جو اتنا دیا جائے گا اتنا ہمیں بھی دینا پڑے گا پھر تو یہ لین دین یہ تو سودی معاملہ ہے جس کو جو خوشی سے دے سکتا ہے دے دے نہیں دیتا کوئی ایسی بات نہیں لیکن چار ہزار روپے بتائی ایک عام متوسط غریب گھر آنا وہ جو چار ہزار روپے شادی میں کیونکہ قریبی بہن کی اور اس کی شادی ہے تو اس میں اتنا پیسہ دینا پڑے یہ پیسہ یہ یہ یہ تحفہ تو نہ ہوا بتتا ہوا ایسے تو بکتا وصول کیا قرضہ لے کے دیا جا رہا ہے یہ اعتدال کے خلاف ہے اور مستورات کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ میرے شوہر کی آمدنی کتنی ہے اس سے فرمائش نہ کریں حضرت والا فرماتے تھے حضرت محمد کہ اپنے شوہر سے فرمائش مت کرو جب وہ باہر سے آئے کہیں باہر سے سفر کر کے چاہے وہ سفر معاش کا ہو اس سے مت پوچھو کتنا کما کے لائے ابھی بیٹھنے دو اور اس کو اس کی خدمت کرو یہ پوچھو گی تو اس کے دل میں تمہاری نگاہ قیمت گر جائے گی حضرت والا فرماتے تھے کہ میرے پیرانی صاحبہ کے بارے میں کہ پہلی ہی دن انہوں نے کہہ دیا تھا کہ سرتاج آپ جو کھلائیں گے کھا لوں گی جو پہنائیں گے پہن لوں گی کبھی فرمائش نہیں کروں گی اور فرمایا حضرت والا ان کے پہ فرمایا تھا کہ پچاس پچاس برس کی رفاقت میں اس اس نے کو ثابت کر دیا کہ کبھی کوئی فرمائش نہیں جو لا کے دیا بس پہن لیا آج اگر شوہر صاحب لا دیں تھوڑا سا قریب ہو جائے گی شوہر صاحب اگر لا دیں تو کہتے یہ لائے ہو میں اتنی خریداری بھی نہیں آتی ابھی تک الحمد للہ ماشاء اللہ کہنا چاہیے تاکہ دل نہ ٹوٹے اور حوصلہ افزائی ہو تو سکتا ہے اچھا بھی لیا لیکن اگر پتا ہے پہلے سے بیوی بی بی کا مزاج یہی ہے تو پھر چاہیے کہ لے جائے محترمہ کو تاکہ خود ہی پسند کر لو بھائی ہمیں نہیں آتا شور ایک شور جو ہوتی تھی میں لیے بھاگا جا رہا پڑا جیسی لیا فوراً گھر گئے بھاگے بھی کیوں جا رہا چوری کیا نہیں نہیں خریدا تو ہے گھر تک پہنچتے ہوئے فیشن بدل جائے گا تو فیشن کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے آدھے دن میں ہونے لگے یہ حالت خود ہی لے جاؤ جی، خود ہی جا کے لے حضرت والا نے فرمایا تھا کہ مستورات کا بازار جانا اس شرط تو جائز ہے کہ کوئی محرم جائے چور نہیں بھائی ہو بھائی نہ ہو باپ ہو جائے اور پسند اور مستورات کر لیں عورت کر لیں چیز اور بتا دیں شوہر کو یا محرم کو چپکے سے یا عورتیں فوراً پسند کا اظہار بھی یہ دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے وہ یہ تو فلاں یہ تو لینا ہے وہ تو اس کی قیمت دو گنا پہلے بڑھا دے گا اب اس کو لا کہتے ہیں نہیں یہ تو آج کل ہے ہی نہیں تھا آؤٹ آف مارکیٹ ہے یہ تو آپ کو ہم دے رہے ہیں اپنی بہن سمجھ بہن تو ہاں دیکھو اس نے کتنا کم کر دیا اور اسی کو شوہر جو ہے اس سے کئی گنا کم لے کے آئے گا تو وہ اس کو پسند بھی آتا ہے تو یہ ٹرک ہے خریداری کی کہ پسند کا اظہار نہ کرے اس کو دل کے اندر رکھے اس کو تو بولیں گے کہتا ابھی دینا ہے تو دو ورنہ ہم آگے بھی مارکیٹ دیکھ لیے وہ خود ہی بلاتا ہے آ جاؤ بھائی لے جاؤ ورنہ کون آئے گا آج کل ایسے کاروبار میں تو یہ سب سمجھتے ہیں آدھی عقل کی تو آدھی عقل کی لیکن لیکن یہ بھی ہے کہ آدھی عقل والی پورے عقل والوں کی عقلیں بھی اڑا دیتی اسی لیے ایسی جگہوں پہ بھی عقلیں اڑا دیتی ہم جو وہ بعض اس کی وجہ سے والدین کو ناراض کیا جاتا ہے اہل علم سے اہل اللہ سے مشورے میں رہے کہ میرے یہ حالات ہیں اور مجھے اب کیا کرنا چاہیے آگے ایک طرف بیوی کا یہ کہنا اور بیوی کا یہ کہنا درست ہے کہ اس کا سامان ایک کمرے میں ایک کمرے میں اس کا سامان محفوظ ہو ایسا نہ ہو کہ اس کے بھائی کے بہن کے بچے آ کے سب جو ہے سامان خراب کر رہے اس اس سے سے جو ہے دل بھی گزرتی ہے کچھ کہے تو لڑائی ہوتی لہٰذا ایک کمرہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے پورے اختیار میں اگر پورا گھر الگ نہیں دے سکتا اور اگر الگ دے الگ رہے تو یہ سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ جو ہے لڑائی سے بچنے کا آسان طریقہ ہے ملمت فرماتے کہ لڑائی جھگڑوں سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کئی خاندان آپس میں ایک جگہ نہ رہا کریں ایک جگہ سے مراد کھانا پینا بھی ایک جگہ نہ پڑے فیملی ایک جگہ رہتی ہے لیکن کھانا پینا سب کا اپنے اپنے بھائیوں گھر میں الگ ہے اب یہاں سے پکے وہاں جا رہا ہے محبت بڑھ رہی اب ایسے ہے ایک ساتھ ایک بہو پکائے گی آج فلاں کی ذمہ داری آج فلاں اب فلاں کو جانا ہے پریشان ہو رہی تو اس طرح پریشانی ہوتی ہے اگر ہے بھی ایک گھر تو اس میں بھی الگ الگ کیا جا سکتا ہے پہلے سے الگ کر مولانا کلیانی رحم اللہ تعالیٰ یہیں ہوتے تھے ان کے بھائی ان کے ساتھ میں کافی وقت میں نے گزارا شام کلیانی ہوں ان کو بھی مولانا خلیق اللہ صاحب نے سعودی عرب سے اجازت دی ہے وہاں پہ جا کے ان سے بیت ہوئے تھے حضرت بڑے حضرت کے خلیفہ ہیں مولانا خلیق اللہ صاحب مکے شریف میں رہتے ہیں انہوں نے ان کو اجازت دی انہوں نے مجھے بتایا کہ بڑے بھائی کی جیسے ہی شادی جامع مسجد اس کے ایریا میں رہتے گھر بھی یہ بالکل خستہ سا تھا لیکن ابا نے دو تین دن تو رکھا ساتھ نئے دلہا دلہن تھے اس کے بعد کہا کہ یہ لو اپنا برتن ہانڈی برتن الگ کرو اسی میں خوشی خوش خوش رہنے کا طریقہ یہ کہ اپنا بس نہ لڑائی چھو بہو تو کھانا نہیں پکا رہی اصل میں بہن کی بیٹی کی شادی ہو رہی بہو جائے گی تو کام کرے گی مقصد کام کرنا ہے پہلے ہی لانے کا مقصد کام کرنا ہے اور وہ جو ہے وہ پہلے چاہتی ہے کہ میں جاؤں تو میں رانی بن کے رہوں اور مجھے کام نہ کرنا پڑے دونوں ہاتھ سے تالی بچتی لہٰذا مفتی صاحب کا یہ بیان اور حضرت والا کی اس پہ تین ہیں خوشگوار ازدواجی زندگی حقوق النساء ساؤتھ افریقہ حضرت والا پہنچے ابھی بیان کا کوئی اعلان نہیں تھا اور کوئی باقاعدہ نہیں تھا پہلے سے بہت سارے لوگ استقبال میں ہی گئے ماشاء اللہ والا اسی استقبال پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظرات کا اعلامی بیان ہوتا اسی پر حضرت نے یہی بیویوں کے حقوق کے بارے میں بیان کرنا لوگ جا جا کے معافیاں مانگنے لگے ایک تبلیغ جماعت کے بھی تھے انہوں نے جو ہے جا کے اپنی اہلیہ سے معافی مانگی کہا میں چلے پہ جا رہا ہوں مجھے جو ایسے کوئی بات ہو گئی وہ معاف کر دینا وہ بیچاری گھبرا گئی گھبرا کے مولانا عبد الحمید صاحب کی اہلیہ کو فون کیا کہ میرے شوہر پہلے بھی جاتے تھے کبھی معافی نہیں مانگی آج معافی مانگ کے گئے لگتا ہے کوئی واپس نہیں آئیں گے ایسا مسئلہ تو نہیں کوئی کہا کہ نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں کراچی سے مولانا آئے ہوئے اللہ والے انہوں نے سب شوہروں کو ٹائٹ دیا اپنی سے اتنے بڑے بڑے علماء نے کہا کہ ہاں، آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی ہم تو واقعی پیروں کی جوتیاں سمجھتے اب جو ہے وہ ایسے حق ادا کرنے لگے کتنے لوگوں نے مجھے بتایا کہ میری اہلیہ محترمہ اہلیہ محترمہ کہتی ہیں کیوں نہیں جاتے وہ خان کا اتنے دنوں سے نہیں گئے تم کیوں کہہ رہی نہیں جب سے وہاں جانے لگے جب سے کٹکٹ کم ہو گئی اتنا اللہ والوں کے پاس اسی لیے مستورات کو چاہیے کہ اپنے مردوں کو بھیجیں کسی اللہ والے کے پاس خود بھی جائیں ان کی محفلوں میں اور مردوں کو چاہیے عورتوں کو لے کے جائیں خود تو جاتے ہیں عورتوں کو لے کے نہیں جاتے اب جو ہم نہیں جڑتے تو بتائیے ہماری حالت کتنی کمزور ہو جاتی جب مستورات نہیں جڑیں گی تو کیسے وہ رابعہ بسریا بن جائیں گی معلوم تو سب کچھ ہے لیکن معمول میں لانے کے لیے صحبت کی ضرورت ہوتی ہے کہا میری اہلیہ تو سنتی نہیں اتنی نافرمانی کرتی ٹی وی دیکھتی ہے میں منع کرتا ہوں اور خود ہی میر صاحب کا ایک جوان آیا اسی طرح کہ میں بہت سمجھاتا ہوں تمہارے سمجھانے سے کیا ہوگا تمہاری ہے تمہاری طبیعت صحیح ہو گئی تمہارے سمجھانے سے کیا ہوگا کسی لاؤ مجلس میں لاؤ یہ کیا طریقہ ہے تو وہ میں منع کرتا ہوں تو وہ اور آگے سے لڑتی ہے خبردار اب ٹی وی دیکھتے ہوئے اس اس اس کو مت چھیڑنا منع نہیں کرنا بالکل ہاں کے علاوہ سے محبت سے تعلق رکھو اور کچھ کھلاؤ پلاؤ اور یہ کہہ کے کہ آؤ آج کھانا باہر سے کھائیں گے لے کے آئیں گے پھر یہاں لے کے آؤ اور اس کے بعد یہاں لاتے رہو دو تین ہفتے چار ہفتے پھر دیکھو انشاءاللہ تبدیلی آئی اور یہاں تک کہا جتنا میں اس سے بیزار ہوں کیونکہ وہ ٹی وی دیکھتی ہے مجھے تو یہ پسند نہیں میں طلاق دے دوں اس کو اور میں ہر کے طلاق نہ دینا بے نمازی اہلیہ کو بھی طلاق دینا جائز نہیں چاہے جائے کہ ٹی وی تو کبھی بھی چھوٹ سکتی تو ماحول دیا نہیں پہلے شکایت کر رہے ماحول بس شکایت نے ہم سمجھا دیا ہمارے سمجھانے سے کیا ہوتا ہے لہٰذا تین دفعہ صرف وہ عورت آئی ہے پھر ان صاحب نے خود بتایا حضرت والا کو پیر کی مجلسوں میں اور حضرت والا کا بیان ایسا جذباتی ٹی وی توڑنے والا نہیں ہوتا اللہ کی محبت پہ بیان ہوتا لیکن اثرات ہوتے ہیں اللہ والوں کی باتوں کے لہٰذا تین دفعہ کے بعد اس نے خود کہا کہ اس ٹی وی کے شیطان کو گھر سے نکالو اس کی وجہ سے بچے خراب ہو رہے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ کی نازل نہیں ہوتی خود اس نے نکلوایا پہلے ہم محنت تو کریں پہلے ہی ہم چاہتے ہیں جو ہے ہماری بات سے جو سارا دین نافذ ہو جائے ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر ہم بن کے بیٹھ جائیں اس طرح دین نہیں پھیلتا محبت سے اس کو بتاؤ کہ ہم سوفے لا دیں گے تمہارے لیے گھر کو بہترین پردے ڈلوا دیں گے اور جو ہے تمہارا کوئی سیٹ بھی بنا دیں گے زیور کا ٹی وی نکال دو یہ بیکار چیز ہے اس سے بچے خراب ہو رہے ہیں دیکھیں وہ راضی ہو جائے گی ٹی وی بھی نکل جائے بندے نے کیا ٹی وی بھی نکل جائے اور بیوی بھی نہ روٹے ٹی وی بھی نکل جائے اور بیوی بھی نہ روٹے یوں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ دونوں کام ہو ہمارا یہاں سانپ نہیں مرتا لاٹھی ٹوٹ جاتی اتنا ہم شور بچاتے ہیں جا کے اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اخلاقیات پہ ہم محنت نہیں کرتے اگر اخلاقیات پہ محنت کریں انشاءاللہ اور جس طرح اللہ والے بتاتے ہیں اس طرح چلے ویسے ایسے جہاں گھر میں ہر وقت لڑائیاں رہتی تھی اللہ تعالیٰ کی برکت سے خوشگوار ازواجی زندگی پڑھ کے وہ ہندو آیا ہندوستان میں حضرت والا کسی مرید کے پاس کہ تمہارے یہ کون سی کتاب ہمیں مل گئی کس مولانا کی ہے یہ خوشگوار ازواجی زندگی اس کو پڑھ کے ہمارے درمیان لڑائی رہتی تھی کہ ہمارے لڑائی محبت میں تبدیل ہو گئی تو غیر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے لیکن ہم پڑھیں اور مشورہ کریں تب نا ہم چاہتے نہیں بس ہم بس جو کر رہے ہیں بالکل کو صحیح کر رہے ہیں ان لوگوں کو ذرا زیادہ سر پہ چڑھاؤ فوراً جو سر پہ چڑھنے لگتی ہیں بتائیے آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عائشہ جب تو روٹ جاتی ہے مجھے معلوم ہو جاتا ہے ہاں۔ قسم میں جو ہے ابراہیم کے رب کے قسم کے نام نام لیتی اور جب جب راضی ہوتی ہے تو رب محمد آپ علیہ السلام کے نام سے قسم کھاتی میرے ماں باپ آپ کو قربان آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے آپ نے پھر اس طرح بتایا تعالیٰ فرمانے اس سے پتا چلا کہ عورتوں کو روٹنے کا اور ناز ناز دکھانے کا بھی کچھ حق حاصل لیکن اعتدال کے ساتھ مستورات کو چاہیے کہ وہ اعتدال کے ساتھ محبت کا معاملہ اگر رکھیں تو وہی شعر والی بات ہے کہ مردوں کو ایک اللہ والے ایک اللہ والے نے سنایا کہ ایک اللہ والے کے پاس ہو گئی ایک عورت اور جا کے کہا کہ مجھے جو ہے مجھے میرا شوہر بہت تنگ کرتا ہے بہت مارتا ہے اور بہت جو ہے ظلم کرتا ہے اور میری بات نہیں سنتا آپ مجھے کوئی ایسی تصویر کا تعویذ دے دیجئے کہ وہ بس میری گنگاتا ہے ایسا تعویذ لینا اور دینا بھی جائز نہیں منع ہاں محبت بڑھ جانے کے تعویذ دے دو کہ محبت بڑھ جائے گی تو خود بخود تعلقات درست ہو جائیں گے لیکن کرنا کہ وہ بالکل جو ہے اس کو پتہ ہی نہ چلے اس کا دماغ ہی نہ چلے یہ جائز نہیں تو اس نے کہا کہا میں اچھا ٹھیک ہے میں کر دوں گا ایسا ہے کہ مجھے شیر کے بال چاہیے شیر کے سر کے بال توڑ کر لا کے دو اس پر یہ وظیفہ پڑا جائے نے کہا کہ اچھا اب دیکھیے عورت جو چھپکلی سے ڈرتی ہے شوہر کو تسلی کرنے کے لیے وہ کہیں یا قریب میں گارڈن وارڈن کے قریب رہتی ہوگی لہٰذا گھر میں گئی اور شیر کو کچھ گوشت کھلایا دو چار دس دن اس کو مانوس کیا اس کے قریب آیا اور جب وہ ایک دم ایک دن کھانے مشغول ہو گیا تو اس نے جلدی سے سر کے بال جو ہے جو ہاتھ میں آئے توڑ لیے کیونکہ اندر وہ کر تو نہیں سکتا تھا جلدی سے بھاگی اور لے جا کے بزرگ کو پیش کر دیا دیکھیے میں نے کارنامہ انجام دیا ہے اب ایسا اس کو کریں کہ شوہر جو ہے وہ بالکل دم ہلاتا رہے پیچھے پیچھے لٹو ہو جائے کہا دیکھو میری بیٹی تم نے تم نے جنگل کے بادشاہ شیر کو راضی کر لیا اور شیر کو شیر کو اتنا تم نے مانوس کر لیا اگر تم کیا تمہارا شوہر کے دل میں انسان کا دل نہیں سینے اگر تم اس کے ساتھ بھی ایسی محبت کا معاملہ کرو وہ تمہارا کیوں نہ ہو جائے یہ بتانا مقصود تھا کوئی کوئی تعویذ نہیں دیا جائے گا یہ بتانا مقصود تھا کہ جو شیر کو راضی کر سکتی ہے جو عورت اور جو چھپکلی سے ڈرنے والی عورت تو وہ شوہر کو کیوں نہیں وہ مانوس کر سکتی لہذا دونوں طرف کا معاملہ ہے اور دونوں طرف حقوق حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ آج ہر طرف ہر طرف اس کی حقوق تحفظ حقوق فلاں تحفظ جس کو دیکھو جھنڈا لہرا رہا ہے انجمن بنا رہا ہے فرمایا یہ کوئی نہیں کہتا کہ فرائض ادا کرنے کی تحریر چلاؤ کہ فرائض بھی تو ادا کرے ہر آدمی اگر اپنا فریدہ ادا کرے عاجر کہتا ہے کہ کوئی کام نہیں کرتا یہ لوگ پورا کام نہیں کرتے ہم کیا تنخواہ دیں اور عجیب کہتا ہے تنخواہ کیا ملتی مطلب ہے جو ہم کام کریں دونوں کو شکایت ہے دونوں کو شکایت ہے لہٰذا دونوں اگر اپنا فرض ادا کریں آج غلطی دونوں کی غلطی دونوں کی یہ لوگ جو ہے یہ تاجر طبقہ اور ایسا طبقہ یہ یہ یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے میں تو مغرب کی اتباع کرتا ہے لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ایسی باہر کی کمپنیاں لوگوں کو کتنا کتنی تنخواہ اور کتنی فیسلٹیز دیتی ہیں جب یہ دیا جائے گا تو مزدور اور ورکر جو ہے خود خوش رہے گا خوش رہے گا تو کام پورا کر کے دے گا گھنٹے گھنٹے کا حساب لیا جاتا اور عجیب کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ اگر پانچ ہزار بھی دے رہا ہے سیٹ تو آپ نے پہلے ایگری کیا ہے یا زبردستی داخل کیا گیا چل بھائی پانچ ہزار میں نوکری کرنی پڑے گی نہیں کرے گا تو شوٹ کر دیا جائے گا خود سے آیا نا یہ ہاں، ہاں ٹھیک ہے بات ہو گئی جب بات ہو گئی تو اب اس کی علاج رکھنا پورا ضروری ہے کیونکہ میں رہا ہوں مینوفیکچرنگ کیمیکل گرا دیتے ہیں کیوں بھائی یہ کیا دیتا ہے سیٹ ہم تو اس میں کیمیکل گرانے کی کیا بات ہے تمہیں اس کا نقصان کر رہے ہیں بلا وجہ کاغذ کو رہے ہیں خاصے کاغذ تاکہ وہ ہمیں دیتا بھائی نہیں دیتا تو آپ چلے جاؤ چھوڑ اب یہ بات کرو تو کہتے یہ سیب کا چمچا اور سیب کو یہ بات کرو تو کہتے یہ اس کی نمائندگی کر رہا کوئی حق اپنا دینے اپنا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں لہذا ہر فرماتا ہر آدمی اپنا حق ادا کرے فرمایا عاملین کو کہا گیا جو زکات کے لیے جاتے تھے جن اتارنے والے عامل نہیں بھیجتے تھے زکات لینے والے عامل ان کو کہا گیا کہ جا کے جو زکات لینا زیادہ مت وصول کرنا نہ کوانٹیٹی میں نہ کوالٹی میں ذرا یہ بھی نہ ہو کہ فلاں نہیں اعلیٰ قسم کا ہو درمیان قسم کا مال جو ہے بس وہی لینا اور ادھر ان کو کہہ دیا زکات دینے والوں کو مسلمانوں کو کہ عامل جو تمہارے پاس آئے زکات لینے والا وہ تم سے راضی ہو کر جائے ناراض ہو کر نہ جائے دونوں کو اپنا اپنا حق یاد دلائے اور دونوں جو ہے دونوں کا حق ادا کرنے والے پوچھنے سے ہوتا ہے اپنا حق ادا کرنے سے ابھی ایک صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے بندے سے ہی متعلق ہیں ماشاءاللہ اللہ نمازی ہیں لیکن دونوں کو شکایت ہے کہ جو ہے پنا دوسرا ہمارا حق نہیں دے رہا میں نے بھی کتاب سناتے ہوئے بھی بتایا اور الگ سے بھی بتایا آپ دونوں کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں اور اپنے اپنے حالات رکھیں اور دونوں کی نیت یہ ہو کہ حق دینا ہے لینے کے لیے نہیں حق دینا ہے تاکہ دوسرے کا حق ہمارے ذمے نہ رہ جائے ہم جا کے دونوں بتائیں پھر جو مفتی صاحب فیصلہ کریں اس کو مانیں کیونکہ حضرت والا فرماتے تھے قیامت کے دن مفتی کا فیصلہ چلے گا کہ مفتی اگر کہہ رہا ہے تو اور کیونکہ اب ایسے لکھ کے دے دیں گے پھر وہی بات رہی اس نے غلط لکھا پھر جا کے آپ دونوں جاؤ ساتھ اور جا کے اپنا اپنا معافی ضہر ضمیر بیان کرو اگر مفتی اس کے حق میں فیصلہ دے بس اس کو ماننا چاہیے دینے حق دینے کا اگر ارادہ ہوگا تو ضرور ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ حق دینے کا ارادہ بھی کرے اور پھر بھی اور اور شریعت میں ہر چیز کا علاج موجود ہے اگر کسی کا حق ابھی نہیں دے سکتا بالفر گھر ہے وہ بک نہیں سکتا اور بہنوں کو ترکہ دینا تھوڑا تھوڑا کر کے دے میرے سامنے وہ اتنے بڑے تاجر ہیں آپ دیدہ آنکھوں سے وہ کہہ رہے تھے آنکھیں بہ رہی تھیں ان کی اور وہ کہہ رہے تھے حضرت والا کا اتنا احسان ہے حضرت والا نے بار بار اس طرف توجہ دلائی کہ نماز روزہ سب اپنی جگہ نماز کا نشان ہے اور بہت جو ہے دین کے شعبوں میں وقت بھی لگایا جا رہا ہے اور باتوں کا تعلق بھی ہے لیکن وہ پوچھتے نہیں ہیں اور بہن کا ترکہ دبایا ہوا ہے بار بار حضرت والا اس بات کو بیان فرماتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے میری بہن کا جو ہے ہمارا بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں لہذا اس کا حصہ پانچ کروڑ تھا حضرت والا کے پاس آنے سے پہلے ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن جب یہ بار بار سنا حضرت والا تعلق ہوا اب ہر مہینے اپنی بہن کو میں پچاس ہزار روپے دیتا ہوں پانچ کروڑ کے مقابلے میں پچاس ہزار کم ہے لیکن پھر بھی اچھی خاصی حیثیت لیکن کہا کہ اب وہ بھی مجھے بھی اور میرے شیخ کو بھی دامن پھیلا کے دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے کیا تعلیمات ہیں کہ اپنی بہن کا ترکہ ادا کرو لہذا ادا کرنے کی فکر ہو پاؤں دبانا شیخ کا مانا کہ ہے ثواب پاؤں دبانا شیخ کا مانا کہ ہے ثواب پر تم کسی کا حق نہ دباؤ تو بات ہے پر تم کسی کا حق نہ دباؤ تو بات ہے باقی لوگ دونوں چیزیں دباتے ہیں شیخ کا پابندی بھی دبا رہے ہیں اور حق بھی دبا رہے ہیں اور اسی تعلق بتائیے کیسے تعلق کو کیسے تعلق کو کس جگہ استعمال کر رہے ہیں پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے یہ نارتھ آباد میں ایک نے لیے اسی خان ٹوپی سے اور بعد میں جیل جانا پڑا ہوں جیل جانا پڑا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے حضرت والا سناتے تھے حضرت ملمت کی وہ روایت کہ جو انہوں نے عالمگیر کے رام اللہ تعالیٰ کے مسخرے اور بہروپیے کے بارے میں فرمائی کہ وہ بہروپیا تھا حضرت بہروپیا کا مطلب دو مطلب ہے بہروپیہ بہت سے روپ بنانے والا اور بہرے روپیہ روپیہ لینے کے لیے یہ حضرت بہت اختیارات روپیہ روپیہ حاصل کرنے کے لیے وہ نئے نئے جو ہے روپ بناتا تھا کہ بادشاہ کو میں بادشاہ سلامت کو میں کیونکہ بادشاہ نے سے میں پہچان جاتا ہوں کبھی فقیر بن کے آ گیا کہا تو بھائی چل جا یہاں سے کبھی اور کسی طرح ایسے شہرا مست کر کے آ گیا کہا میں پہچان گیا لیکن اس نے پھر کہا کہ یہ بادشاہ سلامت اہل اللہ سے بہت متاثر ہوتے ہیں لہذا وہ کہیں گیا اور جا کے اس نے پہلے معلوم کیا کیونکہ رہتا تو دربار میں تھا کہ بادشاہ کا رخ کدھر ہے اور بادشاہ بتاتے نہیں تھے عقل مند لوگ کام زیادہ کرتے ہیں بتاتے کم ہیں اور بیوقوف لوگ بتاتے زیادہ ہیں اور کام نہیں کرتے لہذا بادشاہ سلامت بس اس طرف رخ کر کے کوئی ایسا رخ کرتے تھے خود سمجھ جاتے تو خود خاص نے بتایا اب اب بادشاہ سلامت کا رخ فلاں طرف ہے جہاد کے لیے ٹھیک ہے بس پہلے سے جا کے جگہ ڈال کے وہاں بیٹھ گئے اللہ اللہ کر رہے ہیں بڑی سی تسبیح لے لی تو مقصد یہ تھا کہ بادشاہ کو جو ہے بادشاہ کو میں دھوکہ دے دوں اور بادشاہ مجھے سو شرفیاں دے دے سو شرفی کا معاملہ اس زمانے میں سو شرفی کافی تھی مکان آ جاتا تھا تو پچیس روپے تنخواہ تھی حضرت تھانوی کی جب مولوی لگے مدرسے میں پھر بھی مولوی اوپر رہا میرے بھائی کی تنخواہ مسٹر ہونے کے باوجود بیس روپے تھی میری پچیس روپے تھی اور فرمایا کہ میرے بھائی مولانا جو اکبر علی صاحب اکبر علی صاحب جنہوں نے علم دین نہیں پڑھا تھا ان کو بے شمار مرتبہ حسرت ہوئی کاش میں بھی علم دین پڑھ لیتا اور فرمایا الحمدللہ مجھے کبھی بھی حسرت نہیں ہوئی کہ میں بھی انگریزی پڑھ لیتا اور فرمایا جب ابا جب آئے میرے تو آ کے جو ہے آ کے کہا کہ ارے یہ کھانا تمہارا اس میں دروغن کم ہے لگتا ہے کچھ اگر قلت ہے پیسے ہم بھیجیں گے کھانا اچھا کھایا تو پانچ روپے کا ناشتہ کرتے تھے اس زمانے میں حکیم الحمد جس زمانے میں یہ تیس پینتیس روپے پچیس روپے تنخواہ پانچ روپے کا ناشتہ پانچ روپے کا ناشتہ کیوں تاکہ دن بھر دین کا کام کرنا ہے نے فرمایا آج ہم سالکین جو ہے وہ کرتے تو ہیں لیکن مالش نہیں کرتے اب ٹھیک ہے کسی کے مالش کرنے والے ہیں کسی کے نہیں ہے تو خود ہی کرو گے تم لوگ آ کے تمہاری مالش کریں گے کو اللہ تعالیٰ دے دی اور شکر ادا کر اور بڑے عالم نے بڑے عالم اور بڑے شیخ نے حضرت مفتی صاحب حضرت والا سے فرمایا کہ تمہارے تو اتنے خادم ہیں ہر وقت جب دیکھو چپکے رہتے ہیں چھوٹتے نہیں ہمیں ہماری کوئی خدمت نہیں کرتا اصل میں میں نے بھی شیخ کی خدمت نہیں کی ہر کی خدمت کر تو مخدوم شد ہر کے خدرا دی تو محروم شد جو خدمت کرتا ہے وہ مخدوم بنا دیا جاتا ہے اور جو خدرا دی کہ آخر میں بھی کچھ ہوں میں کیسے خدمت کروں تو بس وہ میں میں میں بکری بن کے رہ جاتا تو حضرت عالم جی رام اللہ تعالیٰ یہ بادشاہ ہیں جن کے ساتھ رحم اللہ تعالیٰ کا لقب لگتا تھا آج اس کے برعکس لگ سکتا ہے وہ تو نہیں لگ سکتا تو پہلے سے جا کے وہاں بیٹھ گئے اللہ اللہ کر رہے ہیں مخصوص کچھ اور لیکن دیکھیے کہ نقل پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کچھ دیتے ہیں لہٰذا کئی اس سے عبرتیں حاصل ہوتی ہیں عالمگیر رام اللہ تعالیٰ جب ادھر گئے تو جا جا کے پوچھا عادت شریفہ تھی بادشاہوں کی اور عالمگیر رام اللہ تعالیٰ خاص کر کوئی اللہ والا یہاں ہے ان سے دعا کروا لیں تاکہ آگے فتح ہو جائے اب ان کے پاس گئے کہ دعا فرما دیجئے کچھ نہیں پہچانا اللہ والوں سے تو ویسے دعا فرما دیجئے میں جا رہا ہوں فلا جگہ جہاد پہ دعا فرما دیجئے فتح حاصل ہاں دعا کرتے ہیں لیے اسٹائل میں جیسے اللہ والوں کا ہوتا ہے جاتے ہوئے حسب عادت شریفہ جیسے بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے حضرت یہ ہزار اشرفیاں قبول فرما دی چلو چلو ہٹاؤ یہاں سے یوں پھینک دیا ہمیں دنیا کا کتا سمجھتا ہے پھینک دیا عالمگیر کو اور عظمت بڑھ گئی اس کو سمیٹا اور جانے لگے اب پیچھے سے آئے بادشاہ سلامت آج آپ کو بیوقوف بنا دیا ہم نے آج آپ میں کامیاب ہو گیا سو اشرپیاں لائیے اب بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ جب میں ہزار روپے تمہیں دے رہا تھا ہزار اشرپیاں تم نے نہیں لی سو کے لیے میرے پیچھے ہزار بھی تو لے سکتے اور بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ آج مجھے دھوکہ کھانے کا افسوس نہیں ہے مجھے دھوکہ کھانے کا اس لیے افسوس نہیں ہے کہ میں نے اللہ کی محبت میں دھوکہ کھایا ہے میں کسی اللہ والے سے بدگوانی نہیں کرتا کہ یہ دو نمبر ہوگا میں نے اللہ کی محبت میں دھوکہ کھایا ہے اس لیے مجھے دھوکہ کھانے کا کوئی غم نہیں ہے لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم نے ہزاروں شکریہ کیوں نہیں قبول کی نے کہا کہ میں اللہ والوں کا کردار ادا کر رہا تھا اگر میں یہ لے لیتا نو سو زیادہ کے چکر میں اللہ والوں کی تاریخ میں دھبا لگ جاتا اللہ والوں کا پارٹ ادا کر رہا تھا اللہ فرماتے تھے اللہ والوں کو دیکھیے ایک بہروپیہ ایک اتنے اس وقت میں یہ کر رہا ہے اور آج جو ہے اس لیے بہروبیہ بنا جا رہا ہے کہ بس لوگوں سے زیادہ پیسے ہٹے جائیں یہ فلاں کا بہت خادم خاص ہے دبئی میں دبئی میں ٹوپیاں چل رہی ہیں اور بھائی فون آ رہا ہے یہ آیا خانقاہ ٹوپی پہنے خبردار کسی کو خانقاہی ٹوپی والے چندہ نہیں کرتے یہ حضرت کی خاص الحمد للہ کوئی سفید دنیا میں کہیں بھی نہیں حضرت فرماتے تھے اللہ تعالیٰ سے دوستی ہے باہر کے باہر کے بادشاہوں سے کیوں شہنشاہ سے دوستی لگاؤ خود اللہ تعالیٰ انتظام فرماتا ٹھیک ہے دعا مانگتے تھے دعا مانگنے میں حرج نہیں اور کہیں نیک دوستوں میں تذکرہ کر دینے میں بھی حرج نہیں لیکن چندے کا کوئی سفیر نہیں جاتا لہذا پھر حضرت نے فرمایا کہ بادشاہ نے اس کو جو ہے اشفیاں بھی دی اور کہا کہ چلو ہمارے ساتھ کہا کہ نہیں ہمارا دل ایسا یہاں لگ گیا کہ ہمیں اللہ اللہ کرنے میں ہی مزہ آ رہا ہے لہٰذا وہ واقعی صوفی بن گیا نقل کرنے بیٹھے تھے اللہ تعالیٰ نے اصل فرمایا اس لیے ہم بھی نقل کرتے ہیں اللہ والوں کی حضرت والا کے طرز پہ اس لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ تاکہ اللہ والوں کی نقل میں ہمارے اندر بھی اصل آ جائے اور اصل آئے نہ آئے نقل ہی کرتے کرتے انشاءاللہ نقل بھی قابل نجات ہے نقل پہ بھی انشاءاللہ نجات ہو جائے اگر بری طرح اصل نہ بھی آئے یہ تو راستہ وہ راستہ ہے تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے غمے دو جہاں سے فراغت ملے محبت تو اے دل بڑی چیز ہے یہ کیا کم ہے گر اس کی حسرت میں حسرت اور تمنا تو ہے کاش کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو پا جاتے ہیں یہ تمنا جس کو ہے انشاءاللہ وہ بھی کامیاب جس کو تمنا ہے تمنا کے ساتھ لیکن کچھ جو ہے کام بھی کرتا ہے صرف تمنا تمنا یہ راستہ طے نہیں ہوتا تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر یہ تیرا رہ رو خیال خام ہے راہ پر تو بس بتا دیتا ہے راہ راہ چلنا راہ رو کا کام ہے اور اللہ والوں کے پاس تو بہرحال کچھ ہوتا بھی ہے ہمارے جیسوں کے پاس تو کوئی نہ توجہ ہے اور چلنا تو خود ہی پڑے گا کام خود ہی کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ فرمایا توجہ کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ مرید اور سالک جب اللہ والوں کے پاس خوب جاتا ہے اور خوب اتباع کرتا ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ دعا کرتے ہیں اور زیادہ اس پر توجہ یہ ہے کہ اس طرح جب دونوں میں تعلق بڑھتا ہے پھر خوب ترقی کرتا آدمی رہے گھر میں اور کہے شیخ کی توجہ پڑتی رہے گا خاص چڑیا کی طرح کب تک خاص چڑیا کی طرح کام چلائیں گے جانا پڑے گا اس نے فرمایا وجبت محبتی کے ذہن میں تعالیٰ نے فرمایا وجبت محبتی میری محبت واجب ہو چکی کن کے لیے لطح بھی نفیہ جو لوگ میرے لیے میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہو چکی لیکن پھر فرمایا بول متحاد بھی نفیہ محبت دل کا عمل ہے دل جو ہے دل دل دل دل دل میں میں ہے آج ہر چیز داڑھی بھی دل میں ہونی چاہیے اور تمام اعمال جو ہے دل میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے آج ایک فرقہ یہ بھی کہتا ہے دل میں نماز ہونی چاہیے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجاج بس کوئی شیر پکڑ لیا اس کو غلط تشریح کر کے اس کے بیٹھ گئے نہ جو سر کا سجدہ ہوا کبھی تو تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز یار ایسی نماز کا کیا فائدہ دیکھیے اخبار نے کہا کہ اخبار شاید ہے کوئی نبی تو نہیں ہے ولی بھی نہیں ہے نبی کیا ہوتا لیکن ٹھیک ہے بعض باتیں اس کی صحیح بھی لیکن یہ بات بھی سورن اگر اس کو صحیح طرح شرح کی جائے تو یہ دونوں شعر بالکل صحیح ہے یہ دونوں شعر اگر اس کی شرح سیدھے انداز میں کی جائے تیرا دل تو ہے سنم آشنا یعنی تو نماز بھی پڑھتا ہے ذکر بھی کرتا ہے اور دلوں میں بتوں کو بھی بسایا ہوا ہے تجھے کیا ملے گا نماز میں یہ لذت اور کیفیت اور وہ روحانی حالت اس لیے حاصل نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارے دلوں سے غیر اللہ کی گندگی نہیں نکل رہی اور دوسرے وہ کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے ہوں سود کو لات مار دیں تو آج پاکستان ترقی کرے جب تک ہم آئی ایم ایف کی غلامی کریں گے اور دنیا کی غلامی کریں گے یہی حالت رہے کہ آئے دن قرضے دیے جائیں گے اور آئے دن ریٹ بڑھتا رہے گا پیٹرول کا بجلی کا کیونکہ عوام کہیں لے کے دینا ہوں کبھی صحیح حالت نہیں ہوں لہٰذا جب اللہ تعالیٰ سے لڑائی بولیں گے میں ترقی کریں تو شیروں کی غلط تشریح کر کے بس کسی طرح چاہتے ہیں کہ بس کسی طرح فٹ کر دیا جائے اس لیے سب یہ تشریحات بھی اللہ والوں سے پوچھنی چاہیے کیونکہ جب آواز روایات سمجھ میں نہیں آتی جس کو غلط معنی لینا ہوتا ہے یوزل بھی کثیر و یہدی بھی کثیرا وہ قرآن کریم سے بھی غلط معنی لے لیتا ہے چے جائے کہ شاعروں کا شعر کیا چیز کیا بیچتا ہے اس کے سامنے لا تقرب الصلاح اس نے کہا نماز کے قریب بھی مت جاؤ وہاں تم سکارا کو چھوڑ دیا کہ جب تم نماز نشے کی حالت میں ہو نشے کی حالت میں ہو جب نماز کے قریب نہ جاؤ وہ نماز کے قریب نہیں جاتا تھا بیچارہ اور کتنے اول فول عقائد گڑھ لیے تھے لہذا حضرت مولانا یوسف لیت دھیانی شہید رحم اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب ہے ان کی شخصیات و بہت پہلے میں نے پڑھی بس مولانا دعا کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ تمام بڑے بڑے جتنے باطل فرقوں کے سرغنا ہوتے ہیں اور ان کے جو بڑے ہوتے ہیں بلا کے ذہین اور قابل ہوتے ہیں اور یہی قابلیت اور ذہانت ان کو لے ڈوبتی ہے بغیر بغیر راہبری کے لے ڈوبتی مولانا عبد الماجد نے بھی کہا اور علامہ نے بھی کہا کہ آ جاؤ آ جاؤ حضرت تھانوی کے پاس لیکن مردودوں کو اللہ والوں کے پاس کچھ نہیں ملتا نے کہا کہ مجھے کوئی اللہ والا قبول نہیں کرتا مجھے سمجھ میں نہیں آتا اللہ والا جس کے قسمت میں جو ہے وہ مردودیت ہوگی وہ کیسے اللہ والا اس کو قبول کرے گا پہلے ہی اس دل میں سوچے بیٹھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی پہلے ہی جو اشکال لے کے جائے گا پیالہ الٹا رکھے گا تو کہاں سے بھرے گا پیالہ سیدھا رہنا چاہیے سوچ کے جائے کہ مجھے کچھ حاصل کرنا ہے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت ہے صرف علم تھوڑی لیا جاتا ہے علم تو بہت تھا علامہ کے پاس کم علم تھا اسی طرح حضرت والا کے پاس کتنے بڑے بڑے علماء آئے لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کی جاتی ہے علم و عمل میں جوڑ پیدا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ والوں سے صحیح تعلق بھی نصیب فرمائے اور اس کی اتباع بھی نصیب فرمائے اطلاع اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے تو دوبارہ اعلان سن لیجئے امید ہے کہ کل انشاءاللہ مفتی امجد صاحب کا بیان وہ قبا مسجد میں ہو لیکن یہ امید ہے کل اور کنفرم کر لیں ہوگا تو انشاءاللہ میسیجز بھی کر دیں گے اور ہمارے ساتھیوں سے رابطے میں رہیں الحمد للہ رب العالمین والسلام علی رسول کریم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين منگل منگل کو کو مولانا اللہ انور صاحب کی مکی مسجد میں انشاءاللہ ہماری عشاء کے بعد آٹھ بجے نماز اچھا جی، صاحب کو